ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو تمام रोए زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں اور زمین میں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتے تو سب کے سب ایمان لے آتے لیکن اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی تو سب ایک ہی خیال کے ہوتے لیکن لوگ مختلف رائے ہیں صحیح رائے پر وہ ہیں جن پر اللہ کا رحم ہے اور ان کی فطرت بھی ایسی ہی بنائی ہے اللہ کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا اگر سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے تو ایمان کیا بے معنی سی بات ہو کر نہ رہ جاتا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم مجبور کر کے انہیں مومن بنانا چاہتے ہو نہ یہ تم پر واجب ہے نہ تمہارے لیے سزاوار ہے اور اللہ جس کو چاہیں گمراہ کریں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں آپ اے نبی ان پر افسوس کر کے اپنا دل نہ کھڑوائیے اس خیال کے تحت کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے آپ اپنی طاقت سے کسی کو راستی پر نہیں لا سکتے آپ کا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے پھر ان سے نمٹنا ہم کو ہے آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں سو آپ نصیحت سے سمجھا دیجئے اس کے بعد آپ ذمہ دار نہیں یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اپنے ارادے کے آپ فائل ہیں کوئی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر عقل سے کام نہ لینے والے گمراہ کر دیے جاتے ہیں اللہ پاک ہدایت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں عادل پر یعنی انصاف پر ہیں آفاق میں یعنی آسمانوں کی بلندیوں میں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں ہماری جو نشانیاں جیسے آسمان ستارے سیارے سورج و چاند دن اور رات پھیلی ہوئی ہیں ان پر نظر بصیرت ڈالو کہ رات میں دن اور دن میں رات کیسے داخل ہو جاتی ہے کبھی دن بڑا اور کبھی رات بڑی آسمان کی بلندی اور پھیلاؤ ستاروں سے اس کی زیب و زینت آسمان سے پانی برسنا زمین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ و سرسبز ہو جانا درختوں میں پھل پھول کلیاں پیدا ہونا مختلف نباتات کا اگنا مختلف نوع کے جانور ان کی شکلیں الگ الگ ان کے رگ ان کے افادات یعنی ان کے فائدے سب الگ الگ پہاڑ چٹیل میدان جنگل باغات آبادیاں اور ویرانے سمندر کی تہ کے عجائبات موجیں ان کے مد و زجر اس کے باوجود سفر کرنے والوں کے لیے سمندر کا مسخر ہو جانا جہازوں کا چلنا یہ سب اللہ قادر کی نشانیاں ہیں جس کے سوا کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں لیکن افسوس کہ یہ ساری نشانیاں کافروں کے غور و فکر کا کچھ بھی سبب نہیں بنتی اللہ کی دلیل ثابت ہو چکی ہے ایمان نہیں لاتے ہیں نہ لائیں یہ لوگ تو انہی عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جس سے سابقہ پہلے کی قوموں کو پڑا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وقت کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ختم انتظار پر عذاب آ جائے گا تو پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیں گے اور ان کی امت کو بھی اور پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ مؤمنین کو بچا لیں جیسے کہ نیک پر رحمت اپنے ذمے لے لی ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب لوہے محفوظ جو عرش پر ہے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب یعنی غصے پر غالب ہے